اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتے بان ہوں کوئی پشتے بان نہ ہوگا